بسم الرحمن الحمد وسلام عباده اصطفى اما بعد اسلامی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ صرف والسلام عراق میں باقل کے مقام پر ایک بت پرست قوم میں پیدا ہوئے آپ نے اپنے گھر والوں اور وہاں کے ظالم بادشاہ نمرود کو ایمان کی دعوت دی بت پرستی سے باز رہنے کی نصیحت اور جھوٹے معبودوں کی بے کسی کو بڑی قوت اور شدت سے بیان کیا جب وہ اپنے بتوں کی توہین برداشت نہ کر سکے تو نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو آگ میں ڈال دیا مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حضرت ابراہیم علیہ صلاح والسلام کے لیے امن و سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا کر دیا اور وہ زندہ سلامت آگ میں رہے اس منظر کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا جس کی وجہ سے بادشاہ اور قوم کی مخالفت اور شدید ہو گئی تو وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر بابل سے شام اور پھر وہاں سے مصر کی طرف ہجرت کر گئے اللہ تعالیٰ نے قربائی قربانیوں اور آزمائشوں میں کامیاب ہونے پر آپ کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تین بیویاں تھیں ایک حاجرہ جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ کے حکم سے ماں اور بیٹے کو سرزمین مکہ میں آباد کیا اور پھر باپ بیٹے نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی دو حضرت سارہ جن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور انہی کی اولاد سے بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا تین قطورہ جن سے مدین پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر بسنے والی قوم مدین اور ایکا کے نام سے مشہور ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یعنی نبیوں کا باپ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بعد میں آنے والے تمام انبیاء آپ ہی کی نسل میں پیدا ہوئے یہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام ہے کہ جن کو ہم خلید اللہ سے یاد کرتے ہیں وہ مشہور روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چبرئی نے اللہ سے یہ کہا کہ مولا تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا دیا انہیں خلیل اللہ کا مقام دے دیا اگر اللہ اجازت ہو تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی میرے ساتھ کیسی دوستی ہے خلیل دوست کو کہتے ہیں کیسی فرینڈشپ ہے وہ کتنی آپ سے محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ جبرائیل ہم نے اجازت دے دی جاؤ میرے خلیل کا امتحان لے لو جب اجازت ملی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سلام صفا پر آئے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کابت اللہ کے اندر موجود تھے جبرائیل علیہ السلام کوہ صفا پر آئے اور کوہ صفا پر آ کر جبرائیل علیہ السلام کو سلام نے زور سے اللہ کی شان میں ترانا پڑا اور روایتوں میں ہے کہ وہ ترانے کے الفاظ وہی ہے جو یہاں لکھے چار رکعت کے بعد ہم پڑھتے ہیں سبحان دل ملک والملکوت سبحان دل عزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریائی والجبروت سبحان الملک الحی اللذی لا ینام ولا یموت سبون قدوس ربنا ورب الملائکت والروح یہ پڑی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام اللہ اللہ جب کی شان میں یہ جملے سنے ہیں ابراہیم علیہ السلام بے قرار ہو گئے اور بھاگتے ہوئے باہر نکلے اور کہا کون ہے جو میرے پروردگار کا نام لے رہا ہے کون ہے جو میرے اللہ کی تعریف کر رہا ہے انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ایک انسانی شکل میں ہے پہچان نہیں سکے اور جا کر کہا کہ ارے میرے دوست تو نے میرے خدا کا نام لیا اور میرے ایمان کو تو نے تازہ کر دیا ایک مرتبہ پھر یہ ترانہ سنا دے ایک مرتبہ پھر میرے رب کی شان میں یہ ترانہ سنا دے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں آپ ریکویسٹ کرتے ہو ایک بار اور سنا دوں گا لیکن مفت میں نہیں کچھ دینا پڑے گا مزدوری دو اور میں تمہیں ترانہ سناتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں کہہ دیا کہ دیکھو میرے بھائی میرے پاس اونٹوں کا ریوڑ موجود ہے جتنے اونٹ میرے پاس ہے آدھے اونٹ تمہیں اللہ کے نام پر دے دیتا ہوں بس ایک بار میرے اللہ کے نام کو سنا دو آدھے اونٹ کا مالک بنا دیا حضرت علیہ السلام نے پھر یہی تصویر سبحان دل ملکی اسی تصویر کو پھر سے پڑھا ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اللہ کی محبت میں غرق ہے جیسے تصویر ختم ہوئی ابراہیم علیہ السلام نے ریکویسٹ کی میرے بھائی ایک بار اور سنا دو ابھی پیاس نہیں بجی ہے حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی ہمارا تو یہی سوال ہے مزدوری دو پھر سنا دیں گے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں نے آدھا ریوڑ تمہیں دیا تھا جاؤ میرے رب کا نام مجھے سنا دو میں دوسرا آدھا ریوڑ بھی تمہیں ہدیے کے طور پر دے دیتا ہوں پورا مالک بنا دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام وسلام نے پھر یہی تصویر پڑھ کر سنائی جب ابراہیم علیہ السلام و سلام نے پھر سنا پھر آپ کو آنسو جاری ہے اللہ کی محبت میں مستغرق رکھے جب تصویر ختم ہو گئی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی ون مور ٹائم ایک بار اور مجھے سنا دو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں پھر سنا دوں گا لیکن اب تم مجھے کیا دو گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ارے میرے بھائی تم اونٹوں کے مالک بن گئے لیکن اونٹوں کو چلانے کے لیے کوئی چرواہے کی بھی تو ضرورت پڑے گی تمہیں کسی شپٹ کی ضرورت پڑے گی کسی اونٹوں کو چلانے والے کی ضرورت پڑے گی ایک بار پڑھ دو زندگی بھر تمہاری غلامی کروں گا اور ان اونٹوں کو چراتا رہوں گا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے منظور کیا ایک بار اور کیا اور اب جب جبرائیل علیہ السلام پڑھ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہے بے قراری کا عالم ہے ابھی وہ پڑھ کر ختم کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابراہیم تم اللہ کے نبی ہو تم اللہ کے خلیل ہو مجھے کوئی لیور نہیں چاہیے میں تو اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہو اور اللہ سے اجازت لے کر آیا تھا تاکہ تمہاری دوستی کے اندازے دیکھ لو اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جاتے اور عرض کرتے ہیں کہ مولا جیسے تیرے خلیل کے بارے میں سنا تھا انہیں ویسے ہی پایا ہے باقی وہی خلیل اللہ کہلانے کے مستحق ہے تو ایسی محبت کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ مکی زندگی میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کسی علاقے کی طرف نکلے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا میں نے دیکھا کہ راستے میں جس درخت اور پہاڑ کے قریب سے گزرتے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے نبی کی شان تھے بلکہ ایک بڑی پیاری روایت سناؤ ایک مرتبہ ابو جہد اور کچھ لوگ کابت اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ابو جہد نے یہ کیا فوراً جو پیبلز پڑے ہوئے تھے کنکریہ پڑی ہوئی تھی جلدی سے ہاتھ میں اٹھایا مٹھی کو بند کر دیا اور سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مٹھی بند ہے ہاتھ کے اندر کنکریہ اور پیبلز موجود ہے اور ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو تو بتا دو میرے ہاتھ میں کیا ہے ہاتھ بند ہے اور کہا بتا دو میرے ہاتھ میں کیا ہے اگر بتا دیا تو مان گیا کہ سچے نبی ہو اور اگر نہیں بتایا تو تم بہت بڑے جھوٹے ہو نعوذ باللہ من ذالک جب یہ جملہ ابو جہل نے کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل اگر میں نے بتا دیا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے وہ ایمان قبول کرے گا ایمان قبول کرے گا ابو جہل نے کہا واللہ باللہ ضرور کی قسم میں اسی وقت ایمان قبول کر لوں گا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہل تم مجھے کیا پوچھتا ہے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے جو چیز تیرے ہاتھ میں ہے اسی کو تو پوچھ لے اور حضور نے اپنی انگلی سے ابو جہل کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا روایت میں ہے اللہ کے نبی اشارہ فرماتے ہیں ہاتھوں میں کنکریاں بول پڑی اشد ارشد ارشد ولہ محمد الرسول اللہ ان کنکریوں نے آواز دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے عقل کا تقاضہ تھا ابو جہل فوراً کلمہ پڑھتا لیکن اس نے کنکریوں کو زمین پر پٹک دیا اور کہنے لگا کہ اس محمد نے تو میرے ہاتھ پر جادو کر دیا ہے نعوذ باللہ کے من ذالک اور وہ ایمان نہیں لایا ایک فنس کے بارے میں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا اسی طرح تم پر بھی فرض کیا گیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ ایک سنت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقدار کرتے تو یہ دعا پڑھتے ذہب و بطنت لو رو و سب انشاء اللہ یعنی پیاس بجھ گئی رگے تر ہو گئی تو انشاءاللہ و ثواب بھی ملے گا ایک اہم عمل کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ نے تم پر فرض کیا ہے اور میں نے تمہارے لیے اس کی تراویح کو سنت قرار دیا ہے جو شخص اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے عجر و ثواب کے شوق میں اس مہینے کے روزے رکھتا ہو اور ترابی پڑھتا ہو وہ گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اپنی ماں سے آج ہی پیدا ہوا ہے ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو شخص جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو پسند کرے گا تو اس کا وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تم ان کافروں کے مال اور اولاد سے تعجب میں مت پڑنا کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کی زندگی میں ان کافروں کو آداب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے جب ان کی جان نکلے گی تو کفر کی حالت میں مریں گے آخرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی جماعت کی شکل و صورت چودھری رات کے چاند کی طرح چمکدار ہوگی اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کی شکل خوبصورت اور چمکدار ستاروں کی طرح روشن ہوگی ان سب کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے جن میں بکس و عداوت اور حسد نہیں ہوگا ان میں سے ہر شخص کے لیے جنت کی ایسی دو خوبصورت حوریں ہوگی کہ ان کی پنڈلیوں کا کودا باہر ہی سے نظر آ رہا ہوگا طب نبی سے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کی صفائی اور خدا کی رضا مندی کا ذریعہ ہے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ مسواک کے فوائد میں لکھتے ہیں کہ مسواک دانتوں میں چمک پیدا کرتی ہے مسوڑوں میں مضبوطی پیدا کرتی ہے اور بو کی بدبو ختم کرتی ہے جس سے دماغ و پاک و صاف ہو جاتا ہے یہ بدمت کو کاٹتی ہے نگاہ کو تیز کرتی ہے اور آواز کو صاف کرتی ہے اللہ اس سنت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر کسی کو برائی کرتے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو اگر ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے روکو اور اگر زبان سے بھی نہ روک سکو تو اپنے دل میں برا سمجھو اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ وبحمدی کا اشد و اللہ اللہ اللہ کا استغفرک و نتوب علیک سبحان ربک رب العزت یا فائسکون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين